بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ليس البر نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ انت ولو وجوہکم کہ تم پھیر لو اپنے چہروں کو قبل المشرق والمغرب مشرق اور مغرب کی طرف تو نیکی کیا کیا چیز ہے یہ آیت بڑی جامع ہے ہمارا موضوع نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیل میں جائیں اس میں بھی جہاد کی فضیلت ہے آخر میں اسی کو بیان کر کے آگے بڑھیں گے اب اللہ تبارک و تعالیٰ ایمانیات عقائد اعمال معاشرت سب کی نیکیاں بیان فرماتے ہیں ولا کن لیکن اصل نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ کہ کوئی شخص ایمان لائے اللہ پر ول یوم الآخر اور آخرت کے دن پر ول ملائکتی اور فرشتوں پر ول کتابی اور کتابوں پر ون نبی اور امبیا پر و آ اور مال دے اللہ اس مال سے محبت کے باوجود زویل قربا اپنے رشتہ داروں کو بات کہتے ہیں خود ہی راجے زویل قربا کی طرف کہ محبت کے ساتھ زویل قربا کو دے یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مال کی طرف ہو کہ مال محبوب ہے لیکن پھر بھی اپنے رشتہ داروں کو اور غریبوں کو دے رہا ہے یعنی گری پڑی گندی چیزیں نہ دے بلکہ اپنی محبت والا اور اپنی ضرورت والا مال دے رول قربا رشتے داروں کو یتامہ یتیموں کو ول مساکینہ محتاجوں کو وبن صدیل اور مسافروں کو وسائلین اور مانگنے والوں کو رقاب اور جردنے چھڑانے میں قیدی چھڑانے ہوں یہ بھی فضیلت اس میں آ گئی وہ اقام فلاتا اور قائم رکھے نماز کو وہ آدت زکاتا اور بے زکات اور پورا کرنے والے ہوں اپنے آہد کو جب عہد کر لیں وا اور صبر کرنے والے ہوں ڈٹ جانے والے ہوں فل بسائی سختی میں وبرائی اور تکلیف میں وحین البس اور سخت لڑائی کے وقت ایحین شدت القتال فی سبیل اللہ جلالین میں ہے اور تفسیر قرطبی میں ہے حین الباس ای وقت الحربی اور تفسیر المعانی میں حین الباس ای وقت القتال و جہاد العدو کہ لڑائی کے وقت اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے وقت ڈٹ جائے الا اکلدین اسدا یہی لوگ ہیں سچے اپنے ایمان میں وہ الاک المتقول اور یہی لوگ ہیں تقوا والے تو اللہ تعالیٰ نے ابو ابواب البر نیکی کی چیزیں ذکر فرمائی ہیں ان میں سے ایک نیکی یہ بھی ہے کہ میدان جنگ میں ڈٹ کر لڑنے والے ہوں اب میدان جنگ میں ڈٹ کر لڑنے کے لیے تین شرطیں چاہیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی جہاد کو مانتا ہو تو تبھی میدان میں جا کے ڈٹے گا دوسری شرط اس کے پاس جہاد کی ٹریننگ اور تیاری ہو تب میدان میں ڈٹے گا جس کو تیاری نہیں ہے وہ گولی کی آواز سنتے گر جائے گا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی اختلاج بڑھ جائے گا کچھ نہیں کر سکے گا اور تیسری چیز اسے اللہ پاک سے ملاقات کا شوق ہو تو ڈٹ کے لڑے گا اگر اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں ہے تو ڈٹ کے نہیں لڑے گا تو معلوم ہوا کہ بغیر بہادری کے اور بغیر جہادی تربیت کے کوئی آدمی نیکی کے ابواب پورے نہیں کر سکتا آج نیک کسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ بزدل ہو سب سے زیادہ کمزور ہو سب سے زیادہ عورتوں کی طرح چلتا ہو اس طرح سے ہلتا نہ ہو اور بالکل نازک آج اگر کوئی مولوی دوڑے تو لوگ کہیں گے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھو یہ کھیلتا ہے دوڑتا ہے کہتے ہیں مولوی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا کے چھلانگ لگا کے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے آج اگر کسی مسجد کا امام ایسا کرے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے وہ کہیں گے چھپ کے جتنے گناہ کر لو ہمارے سامنے ایسے چلا کرو ایسے بالکل جیسے کوئی جیسے کوئی روبوٹ جا رہا ہے ایسا ایسا اگر مولوی صاحب تیز موٹر سائیکل بھی چلاتے تو مولوی کو دیکھو تیز اسکوٹر چلا کے جا رہا ہے کیونکہ مولوی کی بریکیں ہوتی ہیں کہ تیز نہیں چلا سکتا وہ اللہ کے نیک بندو بہادری پیدا کرو نیکی تقوا بہادری میں اللہ پاک نے خود فرما دی اس لیے یہ زیادہ نزاکتیں کہ پاؤں کے نیچے مولی کا چھلکا آ گیا تو کھانسی ہو گئی نزلہ ہو گیا اتنے زیادہ نازک تو اتنی نزاکتیں اپنے اندر پیدا نہ کرو یہ نزاکتیں اور بزرگی یہ دو چیزیں کٹھی نہیں ہو سکتی بہادری اور بزرگی کٹھی ہوتی ہے ولی وہی ہے جو بھاگتا ہو دوڑتا ہو لڑتا ہو مقابلہ کرتا ہو ہین البات کوئی تعویل نہیں ہے سیدھی آئے تھے بالکل تو اس لیے معلوم ہوا کہ نیک وہ ہے جو میدان جنگ میں لڑ سکتا ہو جو لڑنا نہیں جانتے وہ نیک نہیں ہوتے الادی میں فدقو یہی لوگ سچے ہیں وہ الائی کا المتقون اور یہی لوگ متقی ہے تو لڑنے والے لوگ متقی ہوتے ہیں جو نہیں لڑتے بھاگ جاتے ہیں وہ متقل نہیں ہو سکتے اس لیے کہ وہ اسلام کو بھی شرمندہ کرتے ہیں دین کو بھی شرمندہ کرتے ہیں